ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم إن عزم النكاه بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله مولانا العلي العظيم میرے محترم بھائیوں بزرگوں عزیز دوستوں بہت سارے حضرات باہر ادھر ادھر جا رہے ہیں شامیان پنڈال میں بھی پھر رہے ہیں اب بیٹھ جائیں بھائی اب تو بہت ہو چکا ہے پھرتے پھرتے دنیا میں تھک گئے اللہ سے دور ہو گئے اب تو ہم یہاں اس لیے آئے ہیں کہ اپنے ماحول کو بدلیں گے اپنی زندگی کو بدلیں گے اپنی سوچ کو بدلیں گے اپنی فکر کو بدلیں گے اس لیے ہمارا یہ اجتماع ہے اپنے آپ کو بدلنا ہے پھر اس کے اس کے ساتھ ساتھ پوری انسانیت کو بدلنا بدلانا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر مسلمان دنیا میں جو بھی کلمہ کو مسلمان ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے میں اپنی ذات سے بدل کر پوری انسانیت کو انشاءاللہ بدلاؤں گا یہ میری ذمہ داری ہے اللہ نے مجھے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرما کر بنا کر اللہ نے مجھے امت ہدایت دنیا کے لیے رہبر بنا کر بھیجا ہے مجھے قائد بنا کر بھیجا ہے میرا کام یہ ہے میں خود سیدھے راستے پر چلتے ہوئے پوری انسانیت کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا اب تو میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں کہ ہمیں جنت سے آئے ہیں پھر جنت میں جانا ہے ابھی جنت والے اعمال کو سمجھنا ہے سمجھے بھی ہوئے ہیں عمل نہیں ہے اگر عمل آ گیا عمل پر زندگی ہماری عمل پیرا ہو گئی ہماری زندگی تو پھر ہم جنت میں جائیں گے اپنی خواہشات والی جی چاہی منمانی زندگی کو چھوڑ دے ابھی تقاضا ہے چائے پینے کی طلب ہے ابھی انشاءاللہ وقت انہیں بھی دیں گے حاجتوں کے لیے ضرورتوں کے لیے ابھی ہم دو دن سے آتے رہے بیٹھتے رہے ماشاء اللہ بہت ساری باتیں ہم سنے اب سن کر اپنی زندگی کے ڈائری کو بدلنا ہے یہ روٹین نہیں ہے اجتماع یہ آنا جانا یہ ہمارا میلہ نہیں ہے یہ تو اللہ کی دین کی نسبت پر جمع کیا جاتا ہے اللہ کی وحدانیت اللہ کا اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں جگہ پکڑ جائے حضرت کالی کملی والے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت ہماری زندگی کا مقصد بن جائے تو پھر ہماری زندگی کے چار چاند لگ جائیں گے پوری زندگی امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی اور اس کے لیے ہمارے بڑوں کی اکابرین کی زندگیاں سامنے ہیں اور ان کی زندگیوں کے حالات ہم سنتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ہمارے بڑے حضرات اکابرین نے اپنی زندگی کو اس دین پر کیسے ڈھالا ہے اور انہوں نے اپنی زندگیوں میں کئی سی قربانیاں دے کے اور دنیا سے سے کئی پار ہو کر اللہ کی کی ہمیشہ خبر کی زندگی جو کہ فرمایا وہ تو جنت کا بغیچہ بنے گا یا تو آدمی کا اعمال بدلنے کی وجہ سے جہنم کا بڑا گرا بن جائے گا اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اللہ ہم سب کے اللہ پاک کیا ہے خبر کے کے گڑے کو بلکہ پوری امت مسلمہ اللہ جنت کا باغ اور بنا دے اب اس کے لیے محنت ہے ہم آئے ہیں جنت سے اب جانا ہے جنت میں اسی لیے حدیث میں فرمایا اللہ پاک نے جنت کو اپنے اللہ نے خواہشات سے ڈھانک دیا ہے اور خواہشات اپنے اپنے طرف سے اور اپنی زندگی سے نکال دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ اسے جنت میں داخل کرتے ہیں اور فرمایا کہ اخلاص کو کیسے سمجھا جائے کیسے پرکا جائے اخلاص کی کیا کسوٹی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا اسے انتہ جزہ محارم اللہ اسے اللہ کے تمام حرام کردہ چیزوں سے وہ رک جائے وہ رک رک رک جائے اور ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے ان تمام چیزوں سے بچ جائے جھوٹی گواہی دینے سے جھوٹ بول کر تجارت کرنے سے جھوٹی قسمیں کھانے سے جھوٹ بول کر دنیا کمانے سے اور جھوٹی چیزوں کو جھوٹی باتیں افواہ اور اس کو پھیلانے سے ان تمام چیزیں اور جتنی چیزیں ہیں جتنے اللہ کے حرام کردہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے آدمی بچ جائے اور اس کو اور چھوڑ دے اللہ کے لیے اور اس سے بچ جائے تو سمجھیے کہ اخلاص اس کی زندگی میں ہے کلمے کا اخلاص ہے آج میرے دوست میرے بھائیوں یہ ہمارا کلمہ زبانی ہے دل کے تہ میں دل کی گہرائی میں اتر جائے تو پھر اس دن کی زندگی ہی بدل جائے گی اس دن کا جینا ہمارا الگ سا ہو جائے گا کہ آج میرے دوست میرے بھائیوں آج تک ہمیں حرام کردہ چیزوں سے اللہ کی منحیات چیزوں سے بچے نہیں اور امت کو بچائیں گے کیسے ہم جتنے یہاں آئے ہیں ہم ارادہ کریں اخلاص والا کلمہ لے کر جائیں گے اخلاص والے کلمے کے ساتھ جئیں گے اور اسی کلمے کے ساتھ دنیا سے جائیں گے جائیں گے بھائی ان شاء اللہ اب اس کے لیے محنت ہے اس کے لیے میرے دوست میرے بھائیوں یہ تمام چیزیں اور جتنی دنیا کی یہ رنگ رنگیلے زیب و زینت کی زندگی اور دنیا کے سیر و سپاٹے ہمیں نظر آتے ہیں اور اپنی طرف کھینچتے ہیں آدمی کما لے دنیا جمع کر لے اور دنیا اکٹھی کر لے لیکن ساتھ میں کچھ نہیں آئے گی ساتھ میں کچھ نہیں آئے گی اللہ کی اللہ کی ابدیت سے اللہ کی بندگی سے جنت ملے گی اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا النفس المطمئنہ اے میرے اے نفس مطمئنہ انا تو آجا اب تیرے لیے تیرے بندگی کر کے آیا ہے اور بندگی کا صلہ تجھے ملے گا جنت اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ ہم نے جنت میں وہ ساری چیزیں تیار کر رکھی ہیں جس کا جو جس کو جو تمہارا جی چاہتا ہے جو تم جو جو تمہارا جی چاہے کھا لو اور پیو یہاں مزے سے رہو کوئی تمہیں روکنے والے نہیں ہے کوئی ٹوکنے والے نہیں ہے کیوں آپ نے ایسا کیا کیوں ایسے کیے میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ کن اور کن کے لیے یہ اللہ کے انعامات دنیا قرآن میں اللہ سناتے ہیں وہ جنتی لوگوں کے لیے نفس مطمئنہ بنا کر گئے آج میرا ہم سب کا نفس میرے دوست میرے بھائیوں آج ہمیں نفس کے دھوکے سے نکل جائے اللہ کی اللہ کی اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین آ جائے آج ہمیں جھوٹ بولیں گے نہیں کاروبار چلے گی نہیں جھوٹ بولیں گے نہیں دنیا بنے گی نہیں میرے دوستوں میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جب جھوٹ بولتا ہے اس کے جھوٹ کی بدبو سے اس کے پاس کے رحمت کے فرشتے بھی دور بھاگتے ہیں آج میرے دوستو ہم آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی صاحب جھوٹ بولیں گے نہیں تو پھر چلے گی دنیا بنے گی کیسے کمائیں گے کیسے جیئیں گے کیسے میرے دوستو میرے بھائیو جو اللہ کی ذات پر توکل کر لے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے اللہ اسے اللہ یج اللہ مخرجا وہ ارزک ہو من ہے صلاح تصف فرمایا اللہ اسے ایسی جگہ سے روزی دیں گے جو اللہ کا ڈر اور خوف اختیار کر لیا تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی آپ نے اس نے اختیار کر لیا اللہ ایسی جگہ سے روزی دیں گے اسے گمان تک اس کے خواب و خیال میں بھی دل و دماغ میں بھی بات نہیں اترے گی یہ اللہ کا انتظام ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں بزرگوں اس لیے ہمیں اب پھر کہیں گے اللہ فدو فی عبادی ود جنتی میرے بندوں کے ساتھ آ جا اور میرے بندے جو میری مان کر آئے میرے حکموں کو پورا کر کے آئے میری اطاعت والی زندگی گزار کر آئے فرما برداری والی زندگی گزار کر آئے نبی کی اطاعت اور سنت والی زندگی گزار کر آئے ہو اور دنیا میں بہت اپنے آپ کو تھکایا ہو آج آ جاؤ میرے نیک بندوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ وہ جنتی ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ ہمیشہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ تو میرے دوستوں میرے بھائیوں یہ اپنی زندگی کو سیکھنا ہے اپنی زندگی میں یہ چیزیں لانا ہے اپنے آپ کو جنت والے راستے پر ڈالنا ہے اس کے لیے محنت ہے اس کے لیے قربانیاں ہیں اس کے لیے مجاہدے اور ہماری اجتماعات کا خلاصہ اور اس کے لیے اندرونی بیرونی سفر اس لیے کیا کرایا جاتا ہے امت کا اندر کا دل بن جائے اور اللہ کی ذات سے اس کا تعلق جڑ جائے پیوست اور راسک ہو جائے تو پھر اسی دن سے اس کی زندگی کی دنیا اس کی زندگی بدل جائے گی اس لیے میرے بھائیوں میرے دوست بزرگوں اپنی زندگی کو سادگی پر لانا ہے جیسے صحابہ نے اپنی زندگی کو سادگی پر لایا آج ہمارے معاشرے میں ہماری زندگیوں میں سب سے بڑا کام کھٹین کام ہے مشکل کام ہوتا جا رہا ہے امت کے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اللہ ہماری ہمارے معاشرے کے خرافات رسم و رواج کو اللہ جہیز لین دین کو اللہ ختم کر دے اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچا لے امت کو میرے بھائیوں میرے دوستوں میرے بزرگوں کہ آج ہمیں نکاح کرنا سب سے بڑا اہم کام بن گیا ہے شادی کو امت سمجھتی ہے کہ شادی کے لیے دو دو سال محنت کیا جاتا ہے دو دو سال کے تین تین سال کوئی باہر جا کر کمانے کی کوشش کرتا ہے انڈین کرنسی کم ہوتی ہے باہر کی کرنسی زیادہ ہے اب وہ بیچارہ جاتا ہے لیکن اپنی جان سب کچھ لگا کے آتا ہے اور پھر مال جمع کر کے آتا ہے یہاں پھر اس کو شادی بیاہ میں اور بے جا فضول خرچی میں خرچ کر کے خرض خرچ دار بھی بن جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انکاح برکتن ایسا رحما سب سے برکت والا نکاح سب سے سب سے بابرکت نکاح رحمت والا نکاح یہ اس میں سادگی ہو نکاح سادگی ہو میرے دوستوں میرے بھائیوں جس نکاح میں سادگی ہوگی سیدھے سادے طریقے کو اختیار کیا جائے گا واہ واہ ہنگامہ نہ ہو دنیا کے لوگوں کو جمع کرنے اکٹھا کرنا مقصود نہیں ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں دو چیزیں مہر ہے اور وہ نما وہ بھی سنت کے درجے میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بدلایا اللہ نے حیثیت دیا ہے اللہ پاک نے آپ کو اسات عطا کر رکھا ہے آپ خوشی سے اپنی بھی ساتھ اور حیثیت شریعت کے مطابق نکاح کیجئے زینب ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح فرما کر آپ نے بکری ذبح کیا صحابہ کو دعوت دسترخوان پر جمع فرمایا اور اس کے بعد میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح جب ہوا آپ نے اس کا آپ نے وہ بھی ولیمہ فرمایا اس میں فرمایا کہ بھائی دسترخوان بچھایا جائے اس میں اس پر پنیر اور کھجور اور روٹی کے سوکھے ٹکڑے جمع کیے گئے اور کھلایا اور فرمایا کہ نکاح ہو گیا آج ہمیں ہماری نکاح کو کیسے بنایا ہے میرے دوست میرے بھائیوں اللہ معاف کرے شادی کے خرچے میں آج آج ہم دور میرے دوست میرے بھائیوں ختم ہو گئے سود بیاس کے ذریعے سے لے کر لا کر نکاح کر رہے ہیں وہ دونوں چیزیں بھی اللہ کے اللہ کی رحمت سے دور کر دیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے میرے دوستو میرے بھائیوں اجتماع میں نکاح کرنا برکت کی چیز ہے ہاں اجتماع مسجد نہیں ہے مسجد کا بدل ہے یہاں نماز جیسے نماز مسجد میں نماز ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے سب دعائیں ذکر ہوتے ہیں ہمارے اجتماع میں بھی یہی ہوتا مسجد کا بدل ہے یہ اللہ کی رحمت ہے یہاں میرے دوستو میرے بھائیوں نماز بھی دعائیں بھی دعائیں بھی ذکر بھی اب میرے دوستو میرے بھائیوں ہم اپنے نکاح کو کیسے بنانا ہے شاندار کر کے اپنی شان کے لیے نہیں ہے اپنی بساط کے مطابق کر لو ابھی نکاح ہو گیا رات میں نکاح دولے والے کھلا دیے آپ کا نکاح آپ کا ولیمہ بھی ہو گیا ہاں، ایک دن کے بعد بھی کر سکتے ہیں کل صبح کل بھی کر لیا کوئی حرج نہیں ہے لیکن میرے دوستوں میرے بھائیوں آج ہمیں اس کام کو کتنا اہم اس کو ہمیں فوقیت دیتے ہیں کتنا اہم سمجھتے ہیں ضروری سمجھتے ہیں بے جا فضول خرچی جیسے پانی بہاتے ہیں ایسا امت کا مال پیسوں میں شادیوں میں نکاحوں میں علیمے میں خرچ ہو جاتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے اللہ نے مال کو خیر کہا قرآن میں اللہ نے فضل کہا للہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اب تم نماز سے فارغ ہو گئے مسلمانوں اب اللہ کے فضل کو تلاش کرو یعنی مال کو کماؤ لیکن یوں خرچ کرنے کے لیے نہیں ہے یوں لگانے کے لیے نہیں ہے وہ تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق احکام پر اللہ کے دین دین کے تقاضوں پر امت کے غریب اور غربا پر یتیم اور مساکین پر لگانے کے لیے ہے اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیں یہ کوشش کرے کہ میرے ہاں، ہمیں اپنے نکاح کو شادی کو جہاں تک ہو سکے نکاح کو ہمیں سادگی پر لائیں گے سادے سیدھے انداز میں کریں گے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ پاک میں نکاح ہو رہا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے آپ کو اطلاع بھی نہیں ہے کیوں اس لیے کہ نکاح یہ چیز ہے آپ نے سمجھایا اور بتلایا کہ نکاح کے لیے بہت سارے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے آج ہمیں ان کو ان کو سب کو خوش کرنے کی کوشش میں ہے لیکن شادی میں اللہ اس کے رسول کو کتنا ناخوش کر رہے کتنا ناراض کر رہے ہم کوشش کریں ہم سوچیں میرے دوستوں میرے بھائیوں سب کو خوش کرنے کا مزاج بنتا ہے جہاں تک ہو سکے ہر پہلو کو اختیار کیا جاتا ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شادی سے ہمارے اس کام سے ہمارے اس نکاح سے کتنا ناراض ہو رہی اور کتنی ناراضگی اللہ کی ہو رہی ہے اس لیے میرے بھائیوں میرے دوست بزرگوں ہم اپنے نکاحوں کو شادیوں کو سیدھے طریقے پر لانا ہے اور سادے طریقے پر لانا ہے سب سے زیادہ برکت والا نکاح تو میرے دوست میرے بھائیوں سادگی والا نکاح ہے حضرت طیب صاحب اللہ علیہ نے فرمایا کہ لکھا ہے کہ ایک مظفر نگر گواہ کی اپنے زمانے کا آج کے کئی سالوں سے پہلے چودھری تھے ایک بہت بڑے مالدار آدمی دولت مند آدمی انہوں نے نکاح کیا اپنے بچے کا اور سات دن تک ولیمہ کرتے رہے دو وقتوں کا کھانا چودہ مرتبہ کھلایا اور نکاح نہیں بلکہ سنت کا مذاق کیا گیا اب کرنا اللہ کا یہ ہوا اللہ پاک میرے دوست میرے بھائیوں ایک زمانہ گزر گیا دولت ہمیشہ نہیں رہتی یہ دولت یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس نہیں رہتا یہ دائمی چیز نہیں ہے اللہ جسے دیتے ہیں اللہ کو دینا بھی معلوم ہے اللہ کو لینا بھی معلوم ہے وہ سب سے بڑی ذات ہے وہ سب سے بڑی قدرت ہے اس کی بڑی قدرت ہے تو میرے دوست میرے بھائیوں ایک زمانہ گزر گیا اور انہی کی نسل اولاد نے جامعہ مسجد دلی پر لوگوں سے بھیک مانگتی ہوئی ہم نے دیکھا ہے سروں پر سایہ تک نہیں ہے جسم پر کپڑے تک نہیں ہے کبھی صبح میں کھایا تو رات میں فاقہ ہے سنت کا مذاق بھی میرے دوست میرے بھائیوں شریعت میں اچھی چیز نہیں ہے ہم سوچیں غور کریں کتنے کھانے ہمارے بنا ہم بناتے ہیں اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا نکاح کا اعلان کیا جائے اور مسجدوں میں نکاح کرنے کی ترغیب دی آپ نے مساجد میں نکاح ہو جائے ہماری کیا سوچ ہے ایمان کی کی کمزوری وجہ سے یقین کی کمی کی وجہ سے نکاح مسجد میں وہ کرے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جس کا برادری میں اور اس کا سوسائٹی میں جس کا کوئی مقاب نہیں ہے غریب آدمی کرے نکاح بے سہارا آدمی نکاح کرے نہیں میرے دوست میرے بھائیو نکاح مسجد میں ہوگا اللہ کی رحمت ہوتی ہے نکاح مسجد میں ہوگا اللہ کی رحمت اللہ کے مہمان ہم بنتے ہیں میزبان اللہ ہوتے ہیں اور مغفرت کی دعا ہے مسجد میں جانے والوں پر اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا کرتے ہیں اس لیے بھائی کریں گے بھائی ان شاء اللہ ہاں، ہمیں انشاءاللہ ہم ارادے کریں نیتیں کریں کہ بھائی ہم اپنے نکاح کو اور ہمارے معاشرے کو اور جتنے خرافات ہیں غلط قسم کے رسم و رواج کو بدلیں گے بدلیں گے میرے دوستوں میرے بھائیوں اب یہ میرے دوستوں میرے بھائیوں مہر بھی ہم دیں گے علماء کرام نے اجازت دے رکھی ہے بہتر یہ چیز ہے کہ مہر دیا جائے نقد دیا جائے معجل یا معجل دونوں صورتیں ہیں بہتر یہ ہے کہ دینا ہے تو نقد دیا جائے یا بعد میں بھی ادا کرے تو کوئی حرج نہیں ہے علماء اکرام نے اجازت دے رکھی ہے لیکن میرے دوست میرے بھائیوں نام ہمیں مہر دینے میں تو ہمیں سر پر بل پشانی پر بل پڑتے ہیں یہ بیوی کا عورت کا حق ہے مہر تو اس لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں میں بزرگوں کہ ہمیں انشاءاللہ ہماری زندگی کو دیکھو اتنا سارا مجمع یہاں آیا ہے کئی ہزار مجمع ہے اب اگر ہم نیت کر کے ایک سال کے اندر اندر اپنی زندگی کا ہم اس طرح اپنی زندگیوں کو بدلیں گے اپنے معاشرے کو بدلیں گے رسم و رواج کو ختم کر دیں گے لہج جہیز کے لالچ سے بچیں گے ہم عزم و ارادے کر کے جائیں گے اللہ کے ان ارادوں کو اللہ ضائع کرے کریں گے کیا ہمارے اچھے ارادوں کے اللہ اچھے اثرات نہیں ڈالتے دنیا پر برسوں کے نمازی ہے حاجی ہے فلا ہے بڑے دیندار ہے لیکن میرے دوست میرے بھائیوں جب مسئلہ آتا ہے کوئی جہیز کا شادی کا ساری دینداری کو ہٹا دیا جائے بعد میں دیکھ لیں گے اس کو کسی کونے میں رکھا جائے پھر بعد میں ہم سوچ لیں گے نہیں میرے دوست میرے بھائیو اللہ کی اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلے ہمارے دینداری نماز سے میرے دوستوں ذات پر نہیں پڑ رہا پھر امت پر کیسے فرق پڑے گا زندگی میں کوئی سدھار نہیں آیا کوئی بدلاؤ نہیں آیا کوئی تبدیلی نہیں آئی انقلاب نہیں آیا تو بھی زندگی ہماری پھر امت کی بدلے گی کیسے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم میرے دوست میرے بھائیوں اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتے جو خود اپنے بنفس نفیس اپنی ذات سے بدلتے نہیں ارادے نہیں کرتے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اللہ بھی انہیں نہیں بدلاتے کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی ہمارے نمازوں سے اللہ کو ضرورت ہے ہمارے روزوں سے اللہ کو ضرورت ہے ہماری عبادت سے اللہ کو ضرورت ہے ہمارے اللہ کے راستے میں خروج سے ضرورت ہے بھائی کچھ کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی ذات تو بڑی ہے وہ ورا الورا ہے سب سے مستغنی ہے مستغنی والی عالم ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں ہم <coughs> کہ ہم کوشش کریں کہ بھائی بھی عبادت ہے نکاح تجارت نہیں ہے بجنس نہیں ہے نکاح کمائی کا ذریعہ نہیں ہے عبادت کا طریقہ ہمیں سوچنا چاہیے عبادت کو عبادت کے طریقے میں کریں گے اس پر اللہ کے انعامات انعامات ملیں گے نکاح سب سے ہاں، جیسے حج آسان عمل ہے فرائض میں سے سب سے یوم عرفہ ہو گیا تو آپ حاجی کہلائیں گے میرے دوست میرے بھائیو حاجی یوم عرفہ یعنی ذی الحجہ کے نویں تاریخ کو بھی عرفات کے میدان میں پہنچ گیا اس کا حج ہو جائے گا اس طرح میرے دوست میرے بھائیو جیسے اسی طرح نکابی عبادت ہے لیکن سب سے آسان عبادت ہے ہمیں نہیں سوچے ہمیں وہ کریں گے ہمارا بچہ یہ کرتا ہے اجی آپ کیوں مانگتے ہیں دنیا مانگتے ہو دنیا والوں کے سامنے مانگی اللہ سے سارے خزانے اس کے قبضے میں ہیں جب سے دنیا بنایا کائنات بنایا ہے آج تک دیا ہے قیامت تک دے گا کبھی کسی کو اللہ نے نہیں بولے میرے دوستوں میرے بھائیوں جتنے ہم مانگ کر لیں گے جہیز کے راستے سے اور اسی طرح لے اور اسی طرح رسم و رواج کے خرافات کے ذریعے سے کیا لیں گے کیا برکت ہوگی ایک مسلمان کا دل دکھا کر یہ اللہ کی رحمت سمجھیے اللہ کی اللہ کا بڑا احسان سمجھیے اللہ نے ان لڑکی والوں کے دماغ اور دل میں تمہاری محبت ڈالا ہے تمہارے گھرانے کی کی انہوں نے ان لڑکی کو آپ آپ آپ سے سے لڑکے نسبت ہو گئی یہ اللہ کا احسان سمجھیے اللہ کا فضل سمجھنا چاہیے ہاں، یہ نہ ہو شوشے کہ ہم وہ جی ہمیں ایسا کرے فلاں بچے کے لیے بڑے لڑکے کو یہ دیے وہ دیے یہ ساری چیزیں ختم کر دے اللہ دیں گے میرے دوستوں میرے بھائیوں حدیث پاک کے الفاظ میں حدیث پاک کی روشنی میں بات ملتی ہے جو آدمی نکاح کرتا ہے اللہ اس کی زندگی کو پاک بناتے ہیں جو تہارت کی نیکی کے آدمی اپنی زندگی کو اور اپنے معاشرے کو پاک بنانے کے لیے نکاح کرتا ہے اس آدمی کی ضرور اللہ مدد کرتے ہیں گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی زندگی کو پاک بنانے کے لیے نکاح کرتا ہے اللہ پاک اس کی ضرور مدد کرتے ہیں اللہ اس کی اللہ پاک اللہ اس کی روزی روٹی کا انتظام فرماتے ہیں خیر و برکتوں سے اسے نوازتے ہیں ایک مجاہد کی ایک نکاح کرنے والے کی جو اللہ کے راستے میں نکلا ہوا ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین اور کلمے کے بلندی سر بلندی کے لیے اعلان کلمت اللہ کے لیے لڑتا ہے اللہ اس اس مجاہد کی ضرور مدد فرماتے ہیں اسی طرح اس نکاح کرنے والے کی بھی میرے دوست میرے بھائیوں مدد کرتے ہیں غلط فاسد خیال سے ہمیں بچا جائے انشاءاللہ کریں گے بھائی بچیں گے بھائی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 کی گواہی سے دو ہزار پانچ سو روپے مہر نقد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حاضران مجلس کے آپ کا نکاح کر دیا گیا آپ کا جوڑا کر دیا گیا کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا الحمدللہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا محبوب علی پی محبوب علی نوشا میں آپ سے مخاطب پی نور بادشاہ صاحب کے فرزند نوشا پی محبوب علی کو شیخ مدار صاحب کی دختر نیک اختر شیخ ریشما کو شیخ اکبر بادشاہ ابن شیخ معصوم صاحب کی وکالت سے پی جیلانی صاحب ابن پی امام صاحب گواہ اول شیخ مقبول صاحب ابن شیخ مسان صاحب گواہ دوم ان دونوں کی گواہی سے دو ہزار پانچ سو روپے مہر نقد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حاضران مجلس کے روبرو آپ کا نکاح کر دیا گیا آپ کا جوڑا کر دیا گیا کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا الحمد للہ مجھے ہاں، محبوب شیخ حسین نیا کے فرزند نوشا شیخ محبوب بادشاہ کو شیخ عبد القادر صاحب کی دختر نیک اختر شیخ رحیم کو جی خواجہ فرید صاحب ابن جی رسول صاحب کی وکالت سے شیخ محمد ابراہیم صاحب ابن شیخ احمد حسین صاحب گواہ اول شیخ عبدالحق ابن شیخ القادر صاحب گواہ ان دونوں کی گواہی سے دو ہزار پانچ سو روپے مہر رقط کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تجربے کے مطابق حاضران مجلس کے روبرو آپ کا نکاح کر دیا گیا آپ کا جوڑا کر دیا گیا کیا آپ نے اس نکاح کو قبول کیا الحمدللہ میں نے اس نکاح الحمد للہ میں محمد رفیع ہاں۔ شیخ شریف صاحب کے فرزند شیخ کو وی چنا ولی کی دختر ہاں، کو شیخ جیلانی صاحب ابن شیخ محبوب بادشاہ صاحب محبوب صاحب کی وکالت سے شیخ باخر ولی ابن شیخ محبوب صاحب گواہد اول شیخ بشیر صاحب ابن شیخ مدار صاحب گواہد ان دونوں کی گواہی سے دو ہزار پانچ سو روپے مہر نقد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حاضران مجلس کے آپ کا نکاح کر دیا گیا آپ کا جوڑا کر دیا گیا کیا آپ اس نگاہ کو قبول کیا الحمدللہ میں نے اس نکاح کھول دیا ہمارے مہر مہر میں چار پانچ پلس ہونا چاہیے اچھا۔ ارے ادھر بھی یہ بہت کون سا آپ کا ہاں؟ مختصر دعا ہوگی سارے ساتھی کہیں محمد آتنا في الدنيا حسان وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کو درگزر فرما تمام برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما آئندہ کے گناہوں سے پوری حفاظت فرما نکاحی مجلس کو قبول فرما اے اللہ ان کے اللہ جوڑوں میں اے اللہ دونوں خاندانوں میں خوب برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما ہر طرح کے شر اور فتنے سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرما کرم فرما امت کی تمام ضروریات کا تکفل فرما ہر خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما صلی علی نبی سیدنا محمد رب بھائی دوستو بزرگو بس آزان کے لیے پندرہ بیس منٹ باقی رہ گئے ہیں اس لیے سارے ساتھیوں سے گزارش ہے جن کو وضو ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے دعاؤں میں ذکر میں لگے جن کو وضو نہیں ہے وہ جلدی سے وضو بنا لے